حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشک صرف دو ہی کاموں میں جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے حق کی راہ میں کرنے پر لگا دیا اس سے رشک کرنا چاہیے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو آٹھ